حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تیس سا جو کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو انتالیس